کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا تھا پانی سب سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا عرش بھی پیدا کیا جا چکا تھا اسی طریقے سے اللہ نے قلم بھی بنایا آسمان اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھی بنایا تو یہ ساری کی ساری چیزیں آدم علیہ سلاۃ والسلام سے پہلے بنائی جا چکی تھیں فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے جان نشین بنیں گے ایک نسل کے گزر جانے کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لے لے گی تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ ادقال اور ابو کا لل انی ان جاعل ارد خلیفہ اور جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ باتیں بیان کی جا چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت کلام ہے بات کرنا ہے اللہ بات کرتا ہے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بات کیا کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو اتج الوفیح میوف سدو فیحہ ویسف الدیمہ فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو وہاں چل کر فساد مچائے گی خون خرابہ کرے گی فرشتوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی اس سلسلے میں مفسرین کے یہ اقوال بیان کیے جا چکے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ بتلایا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کچھ کام بھی بیان کر دیے جن سے فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ یہ مخلوق زمین میں فساد مچائے گی خون خرابہ کرے گی اسی لیے فرشتوں نے یہ جاننا چاہا کہ جب یہ مخلوق زمین میں جا کر خون خرابہ کرنے والی ہے فساد مچانے والی ہے تو اس کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے اللہ کیوں بنانا چاہتا ہے اسی لیے انہوں نے اللہ سے پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک اے اللہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو جا کر زمین میں خون خرابہ کرے گی فساد مچائے گی جبکہ ہم تیری تشبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون کے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو تو اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صلف صالحین کے کئی اقوال بیان کیے کہ صلف نے کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار کیا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی تم کو تو اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ جا کر زمین میں فساد مچائیں گے لیکن ان میں انبیاء بھی ہوں گے صدیقین بھی ہوں گے صالحین بھی ہوں گے شہداء بھی ہوں گے یہ ساری کی ساری چیزیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سور بقرہ کی ان آیات میں فوراً آگے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام سے کہا فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کے پیدا کرنے کا واقعہ وہاں نہیں بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کیا کیسے اللہ نے بنایا یہ نہیں بیان کیا گیا ہے لیکن احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تفصیل ضرور بیان کی ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا یہ قرآن قریب کے کئی مقامات پر بیان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کا ذکر بھی کیا ہے جس مٹی سے آدم علیہ سلاۃ وسلام کو بنایا گیا مسند احمد کی روایت ہے ترمزی شریف میں بھی ہے ابو داود میں بھی ہے اور حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا ان اللہ نے آدم علیہ تبارک و السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے پوری زمین سے لیا گیا تھا یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا قبا الارض جسے اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین سے ملا کر لیا تھا فجا بنو آدم على قدر الارض آدم کی اولاد جس طریقے کی زمین تھی اسی کے مطابق میں ہوئی فجا امن ہم کچھ ان میں سے گورے ہوئے والاحمر کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کے اندر ہلکی سی سرخی آئی والاسود اور کچھ لوگ کالے ہوئے و بین ذالک کچھ مختلف مختلف رنگ کے ہوئے جس رنگ کی مٹی تھی کیونکہ مٹی ساری زمین کی لی گئی تھی اسی لیے مٹی کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو بنایا یہ تو مٹی کے رنگ کی صفت ہوئی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخبی تو ازن اسی طریقے سے مٹی کی صفت کے مطابق جہاں کی جیسی مٹی تھی اس کے مطابق کچھ جگہ کے لوگ یا جس جگہ کی مٹی تھی وہاں کے اعتبار سے کچھ لوگوں کی طبیعت میں خبص آ گیا کچھ لوگوں کی طبیعت میں خرابی آ گئی جن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بالکل بنجر زمین کی طرح جس میں صرف پتھر اور کانٹے ہوں گے جس سے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوگی وہ طیب اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے بالکل سر سبز و شاداب زمین کی طرح جہاں سے ہمیشہ فائدے کی چیزیں اگتی ہیں یہ مومن کی مثال ہے وہ سہل و الحزن اور کچھ لوگوں کے اندر نرمی ہوگی مٹی کے نرمی کے مانند اور کچھ لوگوں کے اندر سختی اور غلزت ہوگی مٹی کی طبیعت کے مانند تو یہ چار صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بنانے کے لیے جو مٹی لی گئی تھی وہ کسی ایک جگہ سے نہیں لی گئی تھی پوری روئے زمین سے یہ مٹی لی گئی تھی یہ صحیح حدیث ہے لیکن کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی مزید تفصیل آئی ہے اور بھی تفصیل جو ہے بیان کی گئی ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ اسرائیلیات سے ہو جس کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اسرائیلیات یاد کی اگر کوئی ایسی بات یا پرانی کتابوں کی ایسی کوئی بات جو کتاب و سنت سے ٹکراتی نہیں ہے تو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام سدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اور ان سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بنانے کے لیے مٹی لانے کے لیے جبریل کو بھیجا جبریل علیہ السلاۃ والسلام مٹی لینے کے لیے زمین پر آئے تو مٹی نے جبریل سے کہا اعوذ باللہ من کا وہ تن قسانی اور تشیننی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی حصہ اٹھاؤ یا مجھے جو ہے کسی طریقے کی تکلیف پہنچاؤ تو جبریل علیہ سلا وسلام واپس چلے گئے اور جا کر اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ اس نے تیری پناہ مانگی اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا میکائیل کے ساتھ بھی ویسا ہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے <clears throat> ملک الموت کو بھیجا جب ملک الموت آئے اور مٹی لینے لگے زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ کمی کر دو تو ملک الموت نے کہا وَأَنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَرْجِعَ وَلَا أُنَفِّذَ أَمْرَ اللَّهِ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤ پھر میکائیل پھر جو ہے ملک الموت مٹی لے کر گئے یہ واقعہ جو ہے اسرائیلیات سے ہو سکتا ہے تو اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میکائل نے جو مٹی جو ملک الموت نے جو مٹی اٹھائی تھی وہ پورے روئے زمین کی تھی چاہے مٹی فرشتوں سے منگوائی گئی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کیا جب قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آدم کی پیدائش کے ضمن میں جس مٹی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ کئی طریقے کی ہے کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تراب کہا ہے تراب مٹی کو کہتے ہیں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تین کہا ہے تین کیچڑ کو کہتے ہیں کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسال کہا ہے یعنی ٹھکری کے مانند مٹی یا سوکھی ہوئی مٹی جسے کیچڑ بنانے کے بعد سکھا دیا گیا ہو کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے الفخار کہا ہے فخار ٹھکری کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کو بنانے کے بعد اس کو پکایا گیا ہے تو یہ الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی تخلیق یا آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بنانے کے سلسلے میں بیان کیا سب سے پہلے اللہ نے کہا ان مثل عیسی عند اللہ کا مسل آدم خلقہ من تراب عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے پاس آدم کی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو مٹی سے بنایا یعنی نصارہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو پیدا کیے جانے کے مسئلے کو لے کر بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ شک میں تھے یا لوگوں کے اندر غلط عقائد پیش کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے جب کہ اللہ و تعالی نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا جن کے ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر مٹی سے بغیر پیٹ کے بغیر رحم کے پیدا کر سکتا ہے تو ماں کے ہوتے ہوئے صرف باپ کے نہ ہوتے ہوئے کسی کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہا ان مسئلہ عیسیٰ ان اللہ اللہ کے پاس عیسیٰ کی مثال کمسلی آدم آدم کی سی ہے آدم علیہ السلام جیسی ہے من تراب انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا یعنی سوکھی مٹی جس کے اندر پانی نہیں ملایا گیا ہو اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے یا ان تراب اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں کسی طریقے کا کوئی شک ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے یعنی جس مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وجود میں لانے سے پہلے وجود میں لایا پھر وجود میں لایا ہے پہلے تم موجود نہیں تھے اللہ نے بنایا ہے اب تو تم وجود میں آ چکے ہو دوبارہ اس مٹی میں لوٹا کر تمہیں زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر تمہیں شک ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے تو تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وہ خلق من تراب وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تو یہاں پر جس مٹی کا تذکرہ ہے وہ سوکھی مٹی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لازم ہم نے انہیں یعنی انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا یعنی کیچڑ سے جس مٹی کے اندر پانی ملا دیا گیا ہو اسے تین کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو گارے سے یا کیچڑ سے پیدا کیا وہ بدا خلق من تین اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کیچڑ سے کی تو جس میں پانی ملایا گیا اور اس سے پہلے اللہ کا فرمان ہے وجہ من الما اک نے پانی سے ہر چیز کو زندگی عطا کی تو مٹی کے اندر پانی ملایا گیا کیچڑ بنایا گیا اس سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بنایا اپنے ہاتھ سے آدم کا پتلا بنایا گیا جس کی لمبائی ساٹھ گز کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو وہ ساٹھ ہاتھ کے لمبے تھے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا اس پتلے کو بنا کر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والا قد خلق نل انسان امن سلسال ہم نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا یعنی کیچڑ بننے کے بعد جو سوکھ جاتا ہے جسے بجانے سے کھن کھن کی آواز آتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا دوسرے مقام پر فرماتا ہے وہ خلق الانسان من سلسال کل فخار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھن کھنانے والی مٹی سے پیدا کیا جو بالکل ٹھکری کے مانند تھی تو یہ اطوار ہیں یہ مرحلے ہیں مختلف مرحلے جن مرحلوں سے یہ مٹی گزر کر انسان کی شکل جو ہے بن گئی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بنایا اور اسے بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کے پیدا کرنے میں اس طریقے کی ضرورت نہیں ہوتی ان نما ان يقول له کن فيكون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تو ایسی ہے کہ جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اور آدم کی ذریت کو عزت عطا کی اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا اہتمام کا اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا کہ انہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تاکہ ابلیس آدم علیہ السلاۃ والسلام پر غرور اور تکبر نہ کر سکے اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما ان تسجد لما خلقت بیدی اے ابلیس تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ اعزاز ہے یہ عزت ہے یہ اکرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے تو جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اگر یہی انسان جا کر اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنے سر کو جھکائے تو اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی مہانت اور اس سے بڑی توہین کی کیا بات ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد خلق تقویم ہم نے انسان کو بڑے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ اعزاز تھا یہ شرف تھا یہ عزت تھی جو اللہ نے آدم اور آدم کی اولاد کو عطا کیا اسی لیے قیامت کے دن جب سب کے سب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے فیصلے کے لیے پریشان ہوں گے میدان محشر کی مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہیں گے اور سوچیں گے کہ کوئی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے حق میں سفارش کرے تو ایک ایک نبی کے پاس آئیں گے حدیث الشفا مشہور حدیث ہے اس حدیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ تو آدم علیہ السلاۃ والسلام سے کہیں گے یا آدم انت ابو اللہ بیدی اے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یعنی یہ عزت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس لیے آپ جو ہے ہمارے حق میں سفارش کریں تو اس واقعے کو بیان کر کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کی اس خصوصیت کو ذکر کیا جو پوری مخلوقات میں سے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے تو یہ خصوصی مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ورنہ دوسری مخلوقات فرشتے ابلیس یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اگر ہاتھ سے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کے وقت آدم علیہ السلام کی اس خصوصیت کا تذکرہ نہ کرتا تو بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں خلق اللہ آدم و اللہ نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو جب بنایا تو ان کی لمبائی ساٹھ گز کی تھی ذرا سوچیں ساٹھ گز آدم علیہ سلاۃ اسی طریقے کے تھے اور ان کی اولاد بھی اسی طریقے سے تھی پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے حدیں کم ہوتی ہوئی آئیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد وہ تو اتنے لمبے چوڑے اور اتنی قوت والے تھے کہ ایسی قومیں ہم نے جو ہے زمین میں پیدا ہی نہیں کی تو یہ ہم سے بھی بہت ہی زیادہ قوت والے ہم سے بھی بہت ہی زیادہ تندرست اونچے تگڑے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ہمیں اپنی قوت پر غرور ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی غالب ہے مسلم شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں لما صور اللہ اللہ آدم علیہ السلام فی الجنت ترکہ ما شاء ان یترک جب اللہ نے آدم علیہ کا ڈھانچہ بنایا شکل بنایا آپ کی صورت اللہ تعالیٰ نے بنائی تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا اسے رہنے دیا بعض اسرائیلی روایات کے مطابق آدم علیہ السلاۃ والسلام کا پتلا بننے کے بعد روح پھونکنے تک چالیس سال کی مدت کے لیے چھوڑا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کی مدت کے اعتبار سے ایک جمعہ کے برابر تھی فج ابلیس یقیف بھی جب اس ڈھانچے کو رکھا گیا اس پتلے کو چھوڑ دیا گیا تو ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہا وینظر ما ہوا اور دیکھتا رہا کہ یہ عجیب مخلوق کیا ہے بعض روایات کے مطابق فرشتے بھی آدم علیہ السلاۃ والسلام کے اس پتلے کو دیکھتے رہے اس صورت کو دیکھتے رہے اور حیبت زدہ ہوتے رہے اور سب سے زیادہ حیبت ابلیس کو ہو رہی تھی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے کہا کہ میں بنانے والا ہوں یعنی خاص اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے تو یہ سارا اہتمام اور اتنی عظیم مخلوق جو اللہ نے بنائی تو وہ دیکھ کر پریشان ہوتا رہا حیبت زدہ ہوتا رہا پھر اس کے بعد اس نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو ابلیس نے جب دیکھا اور پہچان لیا کہ اس کے اندر سے کھوکھلا پن ہے پلم جب اس نے اندر سے انسان کو کھوکھلا پایا ارف انہ خلق خلق خل ان لا مالک تو ابلیس کو یہ یقین ہو گیا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو خود کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے گی کیونکہ اس میں کھوکھلا پن ہے کس چیز میں کنٹرول نہیں کر سکے گی اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں ابلیس نے یہ جان لیا کہ اسے اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں رہے گا بعض اہل علم نے کہا ابلیس نے یہ جان لیا چونکہ اس میں کھوکھلا پن ہے وسوسے اس میں آسانی سے داخل ہو جائیں گے ابلیس نے یہ جان لیا کہ یہ غصے پہ قابو نہیں رکھ پائے گا اسی لیے بعض روایات کے مطابق اس نے کہا کہ اگر مجھے اس پر نگہبان بنایا گیا تو میں اسے بہت پریشان کر سکوں گا بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کے اس جسد خاکی کو جب تک چاہا رہنے دیا جنت میں اس کے بعد روح پھونکنے کا مرحلہ آیا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا ہے فعیدہ سوئی تو تو فی روحی فقعوا له ساجدین جب میں جب میں اسے برابر کر دوں یعنی اس کا ناک نقشہ سب ٹھیک کر دوں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی جانب سے روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر جانا یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ فرشتے اور جو اس کے ساتھ تھے ابلیس بھی اس سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا تو یہاں پر جتنا قصہ گزرا ہے اس میں کچھ باتیں عبرت کی ہیں سب سے پہلی چیز ہم نے یہ بیان کیا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کیسے ہیں یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے کیسے ہیں یہ سوال کرنا بدعت ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے لئی سا کمس لی اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہاتھ ہیں اللہ نے کہا ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں اسے جاننے کا کوئی راستہ نہیں اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے جائز نہیں ہے اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کی شان کے لائق کے ہیں اللہ کے ہاتھ کو اللہ کی قدرت کہہ کر اللہ کے ہاتھوں کا انکار کرنا قرآن کریم کا انکار کرنے کے برابر ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہاتھ ہیں ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کی شان کے لائق کے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کو نہیں مانتے یعنی اللہ کے ہاتھوں کا انکار کون کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ ایک قوت ہے وہ ایک طاقت ہے اللہ دل میں ہے یعنی وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتے حقیقت میں اللہ کی ذات کو نہیں مانتے جبکہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی ذات ہے اللہ بات کرتا ہے اللہ سنتا ہے اللہ دیکھتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اللہ کی شان کے لائق ہیں اللہ عرش پر ہے ہر جگہ دیکھتا اور ہر جگہ کی سنتا ہے تو اللہ کی صفات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں نا جو یہ نہیں مان جو نہیں مانتے اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے یا اللہ نے جو چیزیں اپنے لیے بیان کیا ہے اسے نہیں مانتے حقیقت میں وہ صرف ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک قوت ہے جیسے ہندو کہتے ہیں مایاوی قوت ہے وہ ایک طاقت ہے اسے درخت میں پہچانو اسے پتھر میں پہچانو اس کی مخلوق میں وہ نظر آتا ہے یہ سارے کے سارے گمراہ عقیدے ہیں جبکہ قرآن کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کو پکڑے گا قیامت کے دن اپنے دہنے ہاتھ میں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی پنڈلی ہے جسے کھولا جائے گا قیامت کے دن سب کے سب لوگ جو سجدہ کرتے تھے اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے یہ اللہ کی ذات کے بارے میں اہل ایمان کا ایمان ہے کہاں ہے اللہ عرش عظیم پر ہے آئندہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ دل میں ہے ہر جگہ ہے ہر جگہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اللہ عرش پر ہے ہر جگہ دیکھتا ہے ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے ہر جگہ سنتا ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بنایا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام میں اپنی روح پھونکا اپنی طرف سے اللہ نے اس میں روح پھونکا تو یہاں پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے سوئی تو ہو وہ جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں میری روح ڈال دوں تو تم سجدے میں گر جانا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو کام اپنے بتلائے ایک کام آدم علیہ السلاط وسلام کو برابر کرنا آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بنانا دوسرا کام کیا ہے روح پھونکنا یہ پھونکنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے جو اللہ کی شان کے لائق کی ہے پھونکنا یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کس طریقے سے پھونکا پھونکنے کی صفت کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اسے ہی کفیت کہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی نہیں ہے یعنی کوئی آدمی یہ نہ سوچے نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارے ہاتھ کے جیسا ہے اگر یہ سوچیں تو یہ شرک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیح دینے کے بعد مانند ہے جو کفر ہے جو ضلالت ہے جو گمراہی ہے کیونکہ دنیا میں کتنی مخلوق ہیں انسان ہے انسان کا بھی ہاتھ ہے بندر ہے بندر کا بھی ہاتھ ہے اور بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے ہاتھ ہیں سب ایک جیسے ہیں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے اللہ کی شان کے لائق کا ہے جسے ہم سوچ نہیں سکتے کوئی آدمی اگر ہاتھی نہیں دیکھا ہے اس سے کہیں کہ ہاتھی کا پیر ہوتا ہے کیسا پیر سمجھے گا ہاتھی دیکھا ہی نہیں ہے سمجھ سکتا ہے جب یہ ایک بن دیکھی مخلوق کی کسی چیز کا ہم صحیح تصور ذہن میں نہیں لا سکتے اللہ جو اپنے بارے میں فرماتا ہے اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کی کسی بھی چیز کا تصور ہم کیسے ذہن میں لا سکتے ہیں تو تصور بھی نہیں آنا ہے ماننا ہے ہاتھ ہے کیسا ہے شان کے لائق کا ہے ماننا ہے کہ اللہ نے آدم میں روح پھونکا کس طریقے سے پھونکا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق کا پھونکنا ہے پھونکنا ثابت ہے روح پھونکی گئی یہ بھی ثابت ہے روح کیا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من من امر ربی وما العلم کلیلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں من امر ربی تو آپ کہہ دیجئے کہ روح کا معاملہ اللہ کے پاس ہے وما اوتی تم العلم اللہ قلیلا تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اس میں روح کا علم نہیں ہے اسی لیے دنیا اتنی ترقی کر گئی اب تک جو ہے روح کیا ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا اور اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے وہ انسان اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتا روح کیا ہے کبھی ہم سوچیں انسان کا جسم پورے کا پورا باقی ہے جیسا تھا ویسا ہے روح نکل گئی مردہ ہو گیا کیا چیز نکلی اس میں نہ وزن کم ہوا نہ ہاتھ کٹا نہ پیر کٹا پورے کا پورا جیسا تھا ویسا ہی ہے جوان کا جوان ہے لیکن نکل گئی کیا چیز نکل گئی روح نکل گئی کیا ہے وہ کوئی نہیں بتلا سکتا تو اللہ فرماتا ہے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلہ تم کو اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں جو روح کے بارے میں بتلائی ہیں وہ یہ ہیں کہ روح قبض کی جاتی ہے یعنی اس کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ جس کے ذریعے پکڑوانا چاہے وہی پکڑ سکتا ہے ملک الموت ان کے معاونین انسان کے جسم سے اسے قبض کر لیتے ہیں کھینچ نکال لیتے ہیں یا نرمی کے ساتھ نکال لیتے ہیں مومن ہے تو نرمی کے ساتھ کافر ہے تو زبردستی سے کھینچ کر نکال لیتے ہیں تو روح پکڑی جاتی ہے یعنی وہ کوئی غیر محسوس چیز نہیں ہے محسوس ہے لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیوں جو آنکھیں ہیں روح کا پیچھا کرتی رہتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اس وقت روح انسان کو نظر آتی ہے مرنے والا اپنی روح کو دیکھتا ہے تو روح پیدا کی گئی ہے اس کی حقیقت ہے اسے انسان کے جسم میں رکھا گیا ہے جاندار چیزوں میں رکھا گیا ہے اور یہ چیز جب پورے طور پر انسان سے نکال دی جاتی ہے جاندار سے نکال دی جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے لیکن جب انسان سوتا ہے تو اس وقت روح کا ایک الگ سا تعلق ہوتا ہے انسان کے جسم سے جو مکمل ختم بھی نہیں ہوتا مکمل جڑا ہوا بھی نہیں ہوتا اسی لیے اللہ فرماتا ہے اللہ لم تمت اللہ تبارک و تعالی وفات عطا کرتا ہے جانوں کو جب وہ مر جاتے ہیں اور جو مرتے نہیں ہیں ان کو ان کے نیند میں وفات دی جاتی ہے تو ہر دن ہم جو سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور یہ یاد کریں کہ آج سو کر اٹھے ہیں ایک وقت وہ آئے گا سو کر پھر اٹھ نہیں پائیں گے تو یہ روح انسان کے جسم کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے یہ قبض کی جاتی ہے اسے کفن میں لپٹا جاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مومن ہو تو خوشبودار کفن میں اگر کافر ہے تو بدبودار ٹاٹ کے ٹکڑے میں اس روح کو لپیٹا جاتا ہے پھر اس روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں الین یا سجین میں لکھی جاتی ہے اگر کافر کی روح ہے تو اسے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس روح کو انسان کے جسم میں دوبارہ قبر میں لوٹایا جاتا ہے تو یہ ساری تفصیلات روح کے سلسلے میں آئی ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ روح کی حقیقت ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے انسان کے جسم میں اسے ڈالا جاتا ہے جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک وہ روح جب تک روح انسان کے جسم میں ہے انسان زندہ ہے جب پورے طور پر اسے نکال دیا جائے تو وہی موت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے جو مجسمہ بنایا تھا جو پتلا بنایا تھا اس پتلے میں اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکا پھونکنا اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت قرآن سے ثابت ہے یہ عمل اللہ نے کیا اللہ تعالیٰ کے اعمال میں افعال میں سے ہے جب روح پھونکی گئی تو یہ مٹی کا جسم گوشت ہڈیاں اور خون میں بدل گیا پھر اس کے بعد اس کے اندر جان آ گئی چیز پھونکی گئی یہ حقیقت ہے اس کے نتیجے میں جان آئی یہ حقیقت ہے اب اس کی تفصیل جو ہے احادیث میں بیان کی گئی ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اللہ ہم اگلے درس میں کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ہے حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اس کی ذات پر ایمان اللہ تبارک و تعالی اور بھی زیادہ کرے ایمان کے ساتھ اللہ تعالی زندگی عطا کرے ایمان کی حالت میں اللہ موت عطا کرے اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Thank you.